تیسری آیت ایک سو ترپن چون پچپن چھپن ستاون پانچ کٹھی جلد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة هُمُ الْمُهْتَدُونَ اے ایمان والو مدد لیا کرو اللہ پاک سے بصبری صبر کے ذریعے سے بصبری علی صبری و و و سائر من الصوم ترک ترکل مبالاتی بے فی امر امرتی صبر کرو ڈٹ جاؤ ذکر پر شکر پر روزے پر جہاد پر وقت اور اللہ سے مدد لو نماز کے ذریعے سے ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں یہ اشارہ ہے الا نصرت الجہاد کہ اللہ پاک مجاہدین کی نصرت فرماتے ہیں کیونکہ جہاد میں سب سے زیادہ قبر ہے یہ تمام مفسرین نے یہی لکھا ہے ولا لمن يقتل في سبيل الله يموت اور صبر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ میدان جہاد میں نکلو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ دو فروخت کر دو تو حکم دیا ولا تقول اگر ہم دنیا میں صبر کریں گے تو لوگ تو ہمیں ماریں گے پیٹیں گے قتل کریں گے ختم کریں گے اللہ نے فرمایا کہ نہیں صبر کے اعلیٰ درجے پر اعلیٰ زندگی عطا کروں گا ولا لمن يقتل في سبيل الله يموت اور نہ کہو ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کر دیے گئے اللہ کے رستے میں اموات خبر ہے مبتدا محدود کی ہم اموات کہ وہ مردہ ہیں اللہ کے رستے میں قتل ہونے والوں کے بارے میں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں انہیں مردہ نہ کہیں تو کیا کہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اب یہ نہیں ہے کہ زندہ ہوں گے بلکہ اللہ نے فرمایا بل احیاء ای بل وہم احیاء مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں اب وہ زندگی کیسی ہے نہ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں نہ وہ ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں پر میں بلا لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے انشاءاللہ اللہ چوتھے پارے میں ہم حیات شہدا پر مفصل بات کریں گے کہ حیات شہدا سے کیا مراد ہے یہاں آیت کا سیاق اتنا ہی ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں نس پتی آ چکی ہے اللہ پاک ہمیں بھی اس زندگی کی طرف نصیب فرما دے دنیا ساری زندہ ہونا چاہتی ہے اور اللہ پاک نے زندہ رہنے کا سلیقہ صرف مسلمانوں کو سکھایا ہے کہ اللہ کے رستے میں قتل ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ گے نہ تمہیں کوئی آب حیات پینے کی ضرورت ہے نہ انجیکشن لگوانے کی ضرورت ہے بش زندہ ہونا چاہے نہیں ہو سکتا ٹونی بلیئر زندہ ہونا چاہے نہیں ہو سکتا تم ہو سکتے ہو ایمان والو تم ہو سکتے ہو کہ اللہ کے رستے میں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دو تو اللہ تمہیں زندگی دے دے گا اور یہ زندگی اتنی اعلیٰ ارفا اور اونچی ہوگی کہ دنیا والے اس کا شعور بھی نہیں رکھتے پہچان ہی نہیں سکتے اب ایک چیوٹی کو کیا پتا کہ ہاتھی کی زندگی کیا ہوتی ایک مچھر کو کیا پتا کہ گھوڑے کی گھوڑے کی ٹانگوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے تو اس دنیا کی ناقص زندگی جینے والے لوگوں کو کیا پتا کہ شہید کی زندگی کتنی اونچی اور کتنی طاقتور اگر ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہو اس بچے کو آپ باہر کی دنیا سمجھانا چاہیں سمجھا سکتے ہیں نہیں سمجھا سکتے اسے آپ کہیں جی دنیا میں بڑے بڑے درخت ہوں گے بیس فٹ کا درخت ہوتا ہے وہ کہے گا جگہ ہی نہیں ہے بیس فٹ کا درخت کہاں ہو سکتا ہے اسے کہو کہ بیٹا ہے جگہ کہے گا نہیں ہے جگہ دیکھو بس ماں کا پیٹ تو اتنا ہی ہے اسے کہو بابا سمندر ہوتے ہیں بڑے بڑے کہتا ہے نہیں ہو سکتے سمندر بس یہی سمندر ہے جو میرے ناک میں لگا ہے منہ میں لگا ہوا ہے اسی سے میں پی رہا ہوں جو ماں کا خون یہی سب کچھ ہے اسے کہو کہ بڑا میدان ہے اور اتنے بڑے بڑے سیب ہوتے ہیں کیلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہ سیب کی جگہ ہے نہ کیلے کی جگہ ہے اسے کہو تربوز بھی ہوتا ہے اتنا بڑا وہ کہے گا تربوز تو مجھ سے بھی بڑا ہوگا پھر میں تو ہو نہیں سکتا یہ شعور نہیں ہو سکتا لیکن جب باہر آتا ہے تو چی چی کر کے روتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے شہید کی زندگی بہت طاقتور زندگی ہے بہت اونچی زندگی ہے ہم جیسے کمزور لوگ اس زندگی کو سوچ ہی نہیں سکتے اس لیے اللہ بار نے فرمایا ولا چلّہ تشعرون تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو اب کرنا کیا ہے شہادت کے لیے فرمایا شہادت کے لیے تمہیں ایک نسخہ بتا رہا ہوں اس نسخے کو اپنی زندگی میں شامل کر لو وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والے امتحانات پہ کمزور نہ ہوئے کرو بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جایا کرو تب اللہ کی خصوصی رحمتیں تم پہ نازل ہوں گی اور بلاخر تمہیں جہاد اور شہادت کا مقام بھی ملے گا ورنہ کم ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے کسی قدر بہت تھوڑا سا من الخوفی خوف میں سے لکھا ہے خوف خوف العدوی فی القتال دشمن اور میدان جنگ کا خوف اور بھوک کے ذریعے سے ونقص من الاموال اور مال کی کمی کے ذریعے سے ابرام نے نہیں فرمایا بچے صابرین ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے اللہ دین اذا اصابتهم مصیبہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں جب بھی مصیبت پہنچتی ہے قالو انا للہ تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں ملکن و و عبیدن یا فالو یشا ہم ہر طرح اللہ کے ہیں اللہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے و انا الیہ راجعون اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں جب جانا ہی ادھر ہے تو جو چیزیں جا رہی ہیں پہلے چلی جائیں سامان پہلے چلا جائے بعد میں آدمی ہلکا ہو کے پہنچے گا تو جو نقصانات ہو رہے ہیں ہونے تو کیا پرواہ صلوات من ربہم ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں وہ رحمہ اور مہربانیاں ہیں وہ اولا گحم اور یہی لوگ ہدایت پانے والے